جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت